کے مضامین بھی مکی صورتوں کی طرح قیامت اور آخرت کے اس بات پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سوال فرمایا ہے کہ حل عطا کا حدیث الغاشیہ کیا آپ کو چھا جانے والی حقیقت اور اس کی بات کا پتہ چلا ہے غاشیہ سے مراد قیامت ہے اللہ تعالیٰ نے نبی سے اس لیے نہیں پوچھا کہ قیامت کے بارے میں اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا اس سے پہلے آپ کو قیامت کا پتہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال دراصل تعلیم کا ایک اسلوب ہے کہ آدمی کو کسی اہم بات کے بیان کرنے سے پہلے اس کے معلوم ہونے کے بارے میں سوال کیا جائے تاکہ توجہ اور دھیان زیادہ سے زیادہ اس کی جانب ہو سکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا ہے کہ آپ کو اس کا پتہ ہے کہ آپ کو اس کا علم ہے اس طرح دریافت کرنا جہل کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ سننے والے کے ذہن کو قریب کرنے اور مانوس کرنے کے لیے ہوتا ہے حل عطا کا حدیث الغاشیہ اے نبی کیا آپ کو غاشیہ کی بات پہنچی ہے یعنی اس کی خبر اور اس واقعے کی اطلاع آپ کے سامنے ہے غاشیہ کا ترجمہ ہے چھا جانے والی چیز چونکہ قیامت اس طرح واقع ہوگی کہ وہ ہر چیز پر غالب آ جائے گی ہر ایک پر چھا جائے گی دھیانوں پر بھی چھا جائے گی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت میں انسان کا دھیان کام نہیں کرے گا ایسی دہشت پیدا ہو جائے گی کہ اس کی وجہ سے آدمی دودھ پلانے والی ماں دودھ پلانا بھول جائے گی اور دس مہینے کی گابھن اونٹنی کو لوگ چھوڑ دیں گے اور اس کی نگرانی کرنا بھول جائیں گے اسی طریقے سے ہر آدمی یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ تو سکرات اور نشہ ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نشہ نہیں ہوگا وہ قیامت کا خوفناک منظر ہی کچھ ایسا ہوگا کہ انسان دہشت کے بارے مجنونوں اور شرابیوں کی طریقے سے حیران پریشان پھرتا رہے گا اور اسے کوئی سجائی نہیں دے گا جیسے شرابی کو کچھ سجائی نہیں دیتا کہ وہ کیا کر رہا ہے ایسی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے یاد کیا ہے کہیں القاریہ فرمایا ہے کہیں الغاش یہ فرمایا ہے کہیں کوئی اور نام دیا ہے کہیں کوئی اور نام دیا ہے یہ تمام اسما قیامت کی کیفیات اور اس کی صفات ہے اس اس طرح واقع ہوگی قیامت جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے بعد جو صورت حال ہوگی وہ یہ کہ وجوہ یوم عیدن دن لوگ دو قسموں میں منقسم ہو جائیں گے بٹ جائیں گے ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو اس دن بہت ہی حیران ہوں گے پریشان ہوں گے اور ان کے دل ڈر رہے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا اور انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی اور انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہوگا اس لیے جب قیامت آئے گی تو چونکہ قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے تو ان کے سامنے ایک حیرت ناک موقع ہوگا خوفناک وقت ہوگا اس وقت ان کے چہرے ڈرے سہمے ہوئے ہوں گے فق ہوں گے عاملت الناسدہ الناس ہوگا بڑی محنت کرنے والے اور بڑی کوششیں کرنے والے یہ سب کے سب اس دن پریشان ہوں گے چونکہ بہت سے مشرقین اور غیر مسلمین اپنے اپنے مذہبوں کے اندر بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں اور بڑی محنتیں کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے جس چیز کو حق سمجھا اس کے خاطر بڑے بڑے مجاہدات کرتے ہیں اسلام نے تو پھر بھی بہت سی مجاہدات کو ممنوع قرار دیا ہے جو چیز انسان کی طاقت سے زیادہ ہے اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا اسلام نے بے شادی رہنے کو پسند نہیں کیا اسلام نے بلا ضرورت رات رات بھر عبادت کرنے کو پسند نہیں کیا جس کو فرصت ہے اور جس کو موقع ہے اور جس کا جی چاہتا ہے اسی کو اس کی اجازت دی ہے بلکہ جی چاہتا ہے مگر جسم برداشت نہیں کرتا تو اس کو بھی اجازت نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں اتنی عبادت مت کرو کہ جسم کا حق ادا نہ ہو جسم کو راحت پہنچاتے ہوئے جتنی عبادت کر سکتے ہو اتنی عبادت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بکثرت پڑھا کرو لیکن جب قرآن پڑھنے میں جی اکتانے لگے تو بند کر دو دوسرے کام میں مشغول ہو جاؤ پھر جب طبیعت میں نشاد ہو رجحان ہو تب پھر قرآن قریب پڑھو کوئی بھی کام زبردستی کرنے سے منع کیا اللہ یہ کہ وہ فریض واجبہ ہو جس کا ادا کرنا بہرحال ضروری ہو اس کے بعد عبادتوں میں اعتدال کا حکم دیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے فریض واجب فرمائے ہیں لازم کیے ہیں بندوں میں اس میں بھی اللہ نے بہت اعتدال کا خیال رکھا ہے اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے ما جا علیہ فی دین امن حرج اللہ نے تمہارے دین میں تنگی سختی نہیں رکھی ہے جو کچھ دین دیا ہے اتنا ہے جتنا آدمی آسانی سے عمل کر لے سکتا ہے بس اوقات دین کی آسان باتیں بھی آدمی کو مشکل نظر آتی ہیں تو وہ اصل میں اپنے ماحول کے خراب ہو جانے اور بدل جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں ورنہ حقیقت میں انسان کے لیے اللہ نے کوئی مشکل چیز لازم نہیں فرمائی سب سہولت اور راحت کے ساتھ عطا فرمائی نماز میں قیام فرض ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی شاہ نے فرمایا کہ اگر آدمی بیمار ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے بیٹھ کے پڑھنا بھی مشکل ہے اس کے لیے تو لیٹ کے نماز پڑھ لے اشارے کے ساتھ قبلے کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا ہے تو قبلہ بھی چھوڑ دے کسی بھی طرف نماز پڑھ لے اے نما تو اللہ فسم وجہ اللہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضو بنانا شرط ہے لیکن وضو سے نقصان ہوتا ہے تو تیمم کر لو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں سہولت دی اور عبادتوں کو مجاہدہ بنا کر مسلط نہیں فرمایا انسان پر ہاں ایک مجاہدہ دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے انسان اپنے آپ کو بچائے اس میں چاہے کتنی بھی تکلیف ہو اس کو برداشت کرے اس سے ترقی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اس کے برخلاف غیر مسلموں میں جو لوگ نیک بننا چاہتے ہیں یا جو لوگ اپنے اندر روحانیت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں کہ انسان سن کر حیران ہو جائے کوئی رات رات بھر ایک قدم پر کھڑا رہتا ہے کوئی مہینوں تک کھانا نہیں کھاتا کوئی سخت سرما میں پانی کے اندر وقت گزارتا ہے اور پوری پوری راتیں جاڑے کی پانی کے اندر گزار دیتا ہے کوئی کوئی مجاہدہ کرتا ہے کوئی کوئی مجاہدہ کرتا ہے ایسے سخت مجاہدے کے دس دس برس جنگلوں میں خاک چھانتے پھرتے رہتے ہیں اور کوئی خواہش اور کوئی لذت حاصل نہیں کرتے ہر لذت کو ترک کر دیتے ہیں ہر خوشی کو ترک کر دیتے ہیں ایسے ایسے مجاہدات کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت میں جو ایمان نہیں لائے ان لوگوں کے عبادت گزار اپنی عمر بھر کے مجاہدوں اور اپنی عمر بھر کی عبادتوں کو رائے گاہ اور ضائع دیکھیں گے اس وقت ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پانے کے واسطے شرط اول ایمان لانا ہے جب ایمان ہی نہیں لایا تو کوئی عبادت عبادت نہیں اور کوئی مجاہدہ مجاہدہ نہیں ہر مجاہدہ وبال ہے کوئی فائدہ اس کو حاصل ہونے والا نہیں ہے تو فرمایا یہ لوگ تو قیامت کے دن حیران ہوں گے تسلا نارن حامیہ دہتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا من عین کھولتا ہوا ان کو پانی پلایا جائے گا لئی تعام جہنم میں ان کے لیے جب انہیں بھوک لگے گی تو ایسا کھانا ملے گا جس کا نام ذریع ہے ذریع ایک پھل کو کہتے ہیں جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس قدر سخت ہوتا ہے کہ اس کو نگلا نہیں جا سکتا اور اس میں اتنے کانٹے ہوتے ہیں کہ وہ حلق کو پھاڑ دیتا ہے اس میں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اس کو منہ کے قریب بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن اس گندے کڑوے بدبودار خاردار پھل کو جہنمیوں کو جب وہ کھانا طلب کریں گے تو دیا جائے گا بھوک اتنی ہوگی کہ بلاخر ان کو کھانا ہی پڑے گا چاہے اس سے کچھ بھی نقصان ہو جائے وہ اس کو کھائیں گے پر لایوس یغنی من جوڑ اس کھانے سے نہ تو انہیں طاقت ملے گی اور نہ اس کھانے سے ان کی بھوک مٹے گی بلکہ اور وہ پریشان ہوں گے اور ان کی بھوک پیاس میں اضافہ ہوگا جہنم میں درجے بعض لوگوں کے لیے کھانے الگ ہیں ان کے پیڑے الگ ہیں پھر اس سے کم درجے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کا کھانا پینا رکھا ہے کسی کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے کسی کے لیے جہنمیوں کا خون اور پیپ ہے اور کسی کے لیے کچھ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے علاحدہ علاحدہ جہنم میں کھانے رکھے ہیں جیسے جنت میں اپنے اپنے اعمال صالحہ اور اپنے اپنے ایمان کی قوت اور نسبت کی بنیاد پر درجات ہیں ایک سے بڑھ کر ایک درجہ ہے ایک سے بڑھ کر ایک درجہ ہے اور ادنا سے ادنا درجہ بھی اس دنیا کی تمام لذتوں سے ہزاروں گنا زیادہ بڑھ کر راحت آرام عزت اور لذت کا مقام ہے پھر اس پر ایک ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے اور اس پر درجہ بلند اور اس سے اونچا درجہ اور اس سے اونچا درجہ اور سب سے بڑا درجہ جنت الفردوس کا ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوگا اور اللہ جن کو چاہیں گے ان کے ساتھ رفاقت نصیب فرمائیں گے اس درجے کے اندر لیکن جہنم کا اعلیٰ جنت کا اعلیٰ درجہ ہو یا ادنا سب میں کہیں کوئی تکلیف نہیں سب راحت خوشی اور مسرت ہے اس کے برخلاف جہنم میں بھی درکات ہیں یعنی ایک کے نیچے ایک درجہ ایک کے نیچے ایک درجہ ہے جنت پھیلائی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے بازو بنائی گئی ہے اور ان کے درجے مختلف رکھے گئے ہیں جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ہوتی ہے درمیان میں سب سے وہ جنت العدن ہے اور جنت العدن کے اوپر جنت الفردوس اور جنت الفردوس کی چھت حق تبارک کو تعالی شانہوں کا عرش معلّہ ہے اس طرح اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے اور جہنم میں سے جیسے ناشتہ دان ہوتا ہے ٹفن کے ڈبے ہوتے ایک کے نیچے ایک ایک کے نیچے ایک اور اسفل السافلین سب سے نچلے والے طبقے کو کہا جاتا ہے اور وہ ساتواں درکہ ہے اور اس کے اندر منافقین ڈالے جائیں گے جنہیں سب سے زیادہ سزا ملے گی اس لیے کہ وہ تو بے غیرت لوگ ہیں اور کم از کم مشرقین اور غیر مسلمین غیرت مند ہوتے ہیں منافقین تو انتہائی بے غیرت ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے گا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یہ ایک طبقہ ہے جو قیامت میں سامنے آئے گا دوسرا طبقہ وجوہ لسا راضیہ ایک طبقہ وہ ہوگا جو اس دن بہت خوش گے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی ہوگی اور ان کے دل مسرت و شادمانی اور نشاد سے پھول رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لسا راضیہ جو انہوں نے کوشش کی اس کوشش کا انجام ان کے سامنے ہوگا عمر بھر انہوں نے مجاہدے کیے ایمان کے ساتھ کیے ایمان کے ساتھ جو مجاہدہ کرے گا چھوٹے سے چھوٹا مجاہدہ بھی بار آبر ہوگا اور اس کا اجر یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے کسی عمل کو رائے گا نہیں کرتا لیکن بے ایمانی کے ساتھ جو مجاہدے ہوں گے ان مجاہدات کا کوئی پھل آخرت میں نہیں ہے البتہ جو لوگ اچھے اخلاق برتتے ہیں انسانوں پر رحم کھاتے ہیں انسانوں سے بھلائی کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں اچھے کاموں میں مددگار بنتے ہیں اور وہ بے ایمان ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں دنیا میں دے دیتا ہے انہیں خوشحالی میسر آتی ہے فرما بردار اولاد ملتی ہے ان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سب نعمتیں ان کے اعمال کے عوض دے دیتا ہے آخرت میں ایمان شرط ہے ایمان کے بغیر آخرت میں کچھ نہیں ملتا اس لیے ایمان والوں کے لیے لسا فی جنت عالیہ اور بڑے بڑے باغات کے اندر اور بہت بلند مہمان خانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ لا لاطس ہا لاغیہ وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو درد سر کا سبب بنی اس میں کوئی تکلیف نہیں کوئی جھگڑا نہیں کسی سے کوئی پریشانی نہیں ذلت کا کھٹکا نہیں ہر وقت عزت ہر وقت راحت ہر وقت آرام کوئی بیماری نہیں کوئی پریشانی نہیں کسی کی عداوت و دشمنی نہیں ان کی نعمتوں پر کوئی جلنے والا حسد کرنے والا نہیں سب خوشحالیاں خوشحالیاں ہوں گی وہاں پر عین جاریہ وہاں پر جاری چشمے ہوں گے اللہ تعالیٰ ندیاں ایک سے ایک ندیاں اس کے اندر چلائے گا دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہد کی نہر ہوگی شراب پاکیزہ کی نہر ہوگی پانی کی نہر ہوگی اور اسی طرح دودھ کی نہر ہوگی ہر چیز فراوانی سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور انسان کو ہر چیز وہاں پر آسانی سے میسر ہوگی فیحا سرور مرفوعہ اونچے اونچے تخت ہوں گے جس میں وہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں گے یعنی مجلسیں جمائیں گے احباب کے ساتھ دوستوں کے ساتھ وہ اقواب موضوع اور ان دریاؤں پر ان ندیوں کے اوپر بہت ہی خوبصورت پیالے رکھے ہوئے ہوں گے جس سے وہ جب چاہے استفادہ کر سکتے ہوں گے وہ نمار و اور خدمت کرنے والے سب بستہ ان کے سامنے ہوں گے وہ ذرا بھی مبسوس یہ ساری نعمتیں پرور دگار عالم جنت میں رکھا ہوا ہے اور ہر نعمت فراوانی کے ساتھ ہے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں دنیا میں انسان کتنا بھی کما لے اس کے ختم ہو جانے کا ڈر اس کے لیے ایک ایک ایک روگ بن جاتا ہے ایک بڑی بیماری بن جاتا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے یہ چوری نہ ہو جائے یہ ختم نہ ہو جائے اس کے اوپر کوئی حملہ نہ کر بیٹھے اس کی وجہ سے کوئی دشمنی نہ پیدا ہو جائے دنیا میں انسان کماتا تو ہے لیکن کمانے کے ساتھ ساتھ بجائے خوشی حاصل کرنے کے اس کا غم بڑھتا چلا جاتا ہے جتنا دولت مند ہوگا اس دنیا میں اتنا غمگین و پریشان ہے اور اتنا بے چین ہے اس کو سکون نہیں سرور نہیں لیکن جنت کی نعمتوں میں چونکہ کسی حاصل کے حسد کا کسی دشمن کی دشمنی کا کسی چور سے چوری کا کسی ڈاکو سے ڈاکے کا کسی ظالم کے ظلم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اس لیے جنت میں ہر آدمی دولت مند ہے اور جنت میں ہر آدمی کے پاس بے حساب مال ہے وہ کسی کے مال پر نظر خراب کرنے والا نہیں اور کسی کے اوپر وہ حسد کرنے والا نہیں اس لیے وہاں پر خوشی حقیقی نصیب ہوگی دنیا میں چاہتوں کے ملنے کے بعد بھی حقیقی خوشی نصیب نہیں ہو سکتی پھر کفار و مشرقین کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کریں تاکہ ان کو قیامت بھی سمجھ میں آ جائے آخرت بھی سمجھ میں آ جائے اور ایمان لانا آسان ہو جائے افلا عید البیلی کئی فخر دیکھا کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیونکہ عرب لوگوں کے پاس کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اونٹ نہ ہو اس لیے فرمایا کہ کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا ہے کتنا طاقتور جانور ہے اس سے کیسے کام نکالتے ہیں اسی کے دودھ پر جیتے ہیں اسی کا گوشت کھا کر زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں اسی پر سواری کر کے بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اسی کے ذریعے سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹ ایک ایسی مخلوق عطا فرما دی جو ان کے لیے تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جاتی تھی اس پر وہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اتنی بڑی مخلوق پیدا فرمائی وہ کئی فروفیات اور یہ آسمان کی طرف دیکھتے نہیں کہ آسمان کتنا بلند بنایا گیا ہے اور کیسے بے ستون قائم کیا گیا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت سے پکڑا ہوا ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب آسمان کی طرف تم دیکھتے ہو تو اس وقت میں سوچو مایون سکون ہن الرحمان ایک کے اوپر ایک ساتھ آسمانوں کو سوائے رحمان کے کسی کس نے تھام کے رکھا ہے کون سی طاقت کون سی حکومت کون سی کمپنی آسمان کو گرنے سے روکتی ہے سوائے رحمان کے کسی کا قابو اس پر نہیں ہے یہ اسی کی قدرت ہے اگر لوگ اس میں غور کرتے تو ان کو رحمان تک پہنچنے میں سہولت ہوتی وہ ارل العرض کئی فصوط حد کیا زمین کو نہیں دیکھتے جس پر جیتے ہیں جس پر چلتے پھرتے ہیں جس پر کھیتی کرتے ہیں جس پر کاروبار کرتے ہیں جس کو کھود کر اس میں سے خزانے نکالتے ہیں اور زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں اس کو اللہ نے کیسے پھیلا دیا ہے باوجود گول ہونے کے اللہ پاک نے اسے پھیلایا ہے کہ جس پر لوگ رستے بناتے ہیں جس پر لوگ سواریاں چلاتے ہیں جس پر لوگ عمارتیں قائم کرتے ہیں بستیاں آباد کرتے ہیں کھیتیاں اور باغات لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح پھیلا کر انسانوں کی ضرورت کے قابل بنایا ہے یہ سب چیزیں غور کرنے کی ہیں اس کے لیے کسی بڑے عالم کی ضرورت نہیں بہت قابل کی ضرورت نہیں عام سے عام انسان بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان موٹی موٹی نشانیوں میں غور کر کے بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے اور اللہ کی وحدانیت تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود مکہ کے مشرقین یا عالم بھر میں کہیں بھی نہیں ماننے والے نہیں مان رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے اور ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی توحید تک نہیں پہنچ سکتے وہ سب کچھ جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن ہر درمی یا خاندانی تعصب یا مذہبی تعصب ان لوگوں کو حق قبول کرنے سے روکا ہوا ہے تو اے نبی فدکر انما ان مذکر آپ تو بہرحال یاد دہانی کراتے رہیے کیونکہ آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے لوگ سبق بھول گئے عالم ارواح میں کہہ چکے تھے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور دنیا میں آ گئے تو انہوں نے دوسری مخلوق کو رب بنا لیا انہوں نے اپنے بڑوں کو رب بنا لیا کسی نے جنوں کو رب بنا دیا کسی نے شیطان کو رب بنا لیا کسی نے پتھروں کو بنا لیا کسی نے درختوں کو بنا لیا کسی نے موزی درندوں کو بنا لیا کسی نے آسمان کو سورج کو بنا لیا کسی نے زمین کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ سب کے سب کہہ کر آئے تھے جب اللہ نے پوچھا تھا السط بربکم تو بلا شہید سب نے کہا ہم گواہ ہیں کہ آپ ہی اکیلے ہمارے رب ہیں لیکن دنیا میں آ کر انہوں نے اپنے ارباب بدل لیے اور اپنے رب دوسرے بنا لیے تو اے نبی آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے آپ یاد دہانی کرا دیجئے کہ تم ایک وعدہ کر کے آئے ہو اور ایک عہد کر کے آئے ہو اور ایک گواہی دے کے آئے ہو دیکھو اس گواہی پر آ جاؤ نہیں آؤ گے تو پھر تم کو اس کا قیامت میں اللہ کا سامنا کرنے پر جواب دینا پڑے گا اس وقت میں تمہارے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا تو اے نبی آپ یاد دلاتے رہیے اب چاہے کوئی یاد کرے نہ کرے مگر آپ اپنا کام کیجئے لستا علیہم بے ہم نے آپ کو ان پر داروغہ نہیں بنایا آپ کے ذمے منوانا نہیں ہے آپ کے ذمے بتلانا ہے آپ بتلاتے رہیے کوئی مانے اپنے بھلے سے مانے گا نہیں مانے گا اپنے برے کے لیے نہیں مانے گا لیکن آپ کا کام زبردستی کرنا نہیں ہے کہ آپ جیسے پولیس کسی کو مجبور کر کے قانون پر پابند کرتی ہے ایسے آپ داروغہ نہیں ہیں آپ کوئی پولیس مین نہیں ہیں آپ صرف داعی ہیں آپ کا کام بات پہنچا دینا ہے بات پہنچا کر آپ کی ذمہ داری ختم اب کوئی نئی ایمان لاتا وہ جواب دہ ہے اور لاتا ہے وہ فائدہ اٹھائے گا آپ کے ذمے یہ نہیں ہے اور آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا قیامت میں کہ فلاں فلاں فلاں کیوں نہیں ایمان لایا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہر بندے تک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا بس اتنا پہنچا پوچھا جائے گا تو نبی کے ذمے بھی یہ کام ہے اور قیامت تک نائبین انبیاء کا کام بھی صرف بلاغ مبین ہے حق بات پہنچا دینا ہے منوانا نہیں ہے ہاں کسی جگہ اسلامی حکومت قائم ہوگی تو امیر المومنین منوائے گا اور اسے پابند کرے گا دین کا لیکن اگر امیر المومنین نہیں ہے تو علماء اسلام صرف تبلیغ کریں گے اور صرف بات پہنچا دیں گے اس سے زیادہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے اللہ طول طلّہ کفر جو آپ سے منہ پھیر لے اور جو آپ کی دعوت کو جھٹلا دے تو اللہ العذاب اکبر اللہ تعالیٰ قیامت کا سب سے بڑا عذاب ان کو دے گا جو پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں اور انہیں تسلیم نہیں کرتے اور رہ گئی یہ بات کہ یہ لوگوں کو یہ سزا ملے گی کب تو ان نہ علئی نہ ان نہ ان نہ حساب ان سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے پھر ہمارے ذمے ان کا حساب ہے آپ کے ذمے کچھ نہیں آپ کے ذمے بات پہنچا دینا اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں میدان عرفات کے دامن میں اپنی اونٹنی قصوا پر سوار ہو کر کے پورے جاہ و جلال کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم از کم مسلمانوں سے سوال فرمایا اللہ تو کیا بھائی میں نے بات پہنچا دی آپ لوگوں کو دین پہنچا دیا جو کچھ اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے آپ لوگوں کو دے دیا تو سب نے کہا کہ بل رسول اللہ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور تین مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے اے اللہ تو گواہ گواہ اے اللہ تو رہے میرے ذمے تو نے تبلیغ کی تھی میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور میں نے بات پہنچا دی <coughs> چنانچہ نبی پر کوئی وبال نہیں اور جن لوگوں نے نہیں مانا وہ اپنے وبال اور اپنے نافرمانی کا بھگتان خود ہی بھگتیں گے اور جنہوں نے مان لیا ان کا فائدہ ان کو ضرور پہنچے گا اور نبی کا کوئی وعدہ خلاف ہونے والا نہیں ہے ہر وعدہ پورا ہو کر رہے گا لوگ دیکھ لیں گے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پا لیا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے جنت کے نعمتوں کے راحتوں کے عزتوں کے وہ ہم نے پا لیے فہل وجد تم ماں واد رب تم حق کیا تم لوگوں کو بھی تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا جہنم کا اور اس کے عذابات کا تم لوگوں کو وہ مل گیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو پا لیا ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ پا لیا ہے وہ کہیں گے نام اور پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں جہنمیوں کے درمیان ایسی رکاوٹ بنا دے گا کہ جس کے بعد وہ ایک دوسرے سے ہم کلام نہیں ہو سکیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ وعدہ بھی پورا کریں گے جو ماننے والوں سے فرمائے ہیں اور وہ وعدہ بھی پورا کریں گے جو نافرمانوں اور انکار کرنے والوں سے فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ماننے والوں میں شامل فرمائے نہ ماننے والوں میں ہمیں نہ شامل فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے ایک دو حضرات اس مجلس کے ہوتے وقت میں مجلس سے علاحدہ بیٹھ کر سنتے ہیں تو شاید ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ دین کی مجلس میں جڑ کر سننے کا حکم ہے علاحدہ بیٹھنا اپنے کو علاحدہ کر لینا ہے اس لیے اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں کوئی معذور ہو تکلیف ہو صحت ٹھیک نہیں ہو تو جیسے یہ بڑے بوڑھے حضرات اپنی کرسی لے کے قریب آ کے بیٹھے ہیں ایسے آ کے بیٹھنا چاہیے کبھی نوجوان کی بھی طبیعت اچھی نہیں ہوتی صحت صحیح نہیں ہوتی تو وہ بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں لیکن مجلس میں جڑ جائے ورنہ وہ جو حدیث پاک آئی ہے صحیح کہ اللہ تعالیٰ یہاں مجلس کے اختتام پر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے وہ کہتے ایک مجلس میں گئے تھے جہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ ان سب مجلس والوں کی مغفرت کر دو ان کی بخشش ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب اس میں شریک نہیں تھے بس ایسے ہی آگے بیٹھ گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کی بھی بخشش کر دو بیٹھا تو تھا ان لوگوں کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جو قول نقل فرمایا ہے وہ یہ کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا ہم جلسا لا یش تابہم بھی یہ ایسے بیٹھنے والے تھے کہ ان کے ساتھ خراب نیت سے بیٹھنے والے کو بھی ہم شقی نہیں بنائیں گے یعنی ویسے ہی بیٹھ گیا چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے جائیں گے کوئی نیت نہیں کیا استفادے کی سننے کی سمجھنے کی عمل کی کوئی نیت نہیں کیا ویسے ہی بیٹھ گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے بیٹھنے والے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو میں شقی نہیں کروں گا چاہے اس کا ارادہ نہ رہا ہو سننے کا تو اتنی بڑی فضیلت ہم کو حاصل ہوتی ہے اتنی بڑی برکت حاصل ہوتی ہے جی نہ چاہے تب بھی پھر علاحدہ رہنے والے ظاہر ہے کہ محروم ہو جائیں گے تو اس وجہ سے دین کی محفلوں سے الگ نہیں رہنا چاہیے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ منش ذر تم جہاں کہیں دین پر جمع ہو جاؤ تو اکٹھے ہو کے بیٹھو اگر مجمع اسلام سے اور جماعت مسلمین سے تم الگ ہو جاؤ گے تو پھر الگ ہی کر دیے جاؤ گے اس لیے الگ نہیں ہونا چاہیے بیٹھنا چاہیے ہے ہاں جانے والا اپنی ضرورت سے چلا جاتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن بیٹھنے والے سب جڑ کے بیٹھنا چاہیے مل کے بیٹھنا چاہیے ایسے ہی جمعے کے دن بھی ہوتا ہے جمعے کے بعد مجلس مسائل کی مجلس ہوتی ہے تو بعض لوگ سننا چاہتے ہیں نہیں جانے والوں سے تو کوئی بحث نہیں ہے جو جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں اپنے حساب سے لیکن جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کے سنتے ہیں سننا چاہتے ہیں کہ کوئی مسئلے معلوم ہو جائیں گے سننا بھی چاہتے ہیں لیکن اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے سنتے ہیں یہ اسلامی محفلوں کے آداب نہیں ہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اس لیے یہ آداب آسمان سے قرآن میں اتارے گئے یہ آداب مولوں کے بنا لیے ہوئے نہیں ہیں دنیا والوں کے قوانین نہیں ہیں کہ ہم چلیں چلیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہو پولیس والا تو نہ کرے ایسا نہیں ہے یہ آداب آسمان سے اتارے گئے ہیں اللہ کے بنا کے بھیجے گئے ہیں جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے الله تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك Thank you.